یہ پڑھ لیا تھا ہم نے اچھا یہی ٹھیک ہے جی تو ہم المطلب ثانی کے ماتحت الخبر المردود پڑھ رہے تھے اور خبر مردود سے مراد ہماری وہ خبر تھی جس کو ہم نے رد کر دیا ہے قبول کرنے سے اس کی پہلی قسم ہم نے ضعیف پڑھی تھی اس میں تین قسمیں تھیں پہلی قسم تھی ضعیف جو ہم نے پڑھ لی تھی اور اب ہم دوسری قسم پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ مردود ہے یعنی اس کو ہم رد کر دیتے ہیں قبول نہیں کرتے لیکن اس کی وجہ جو ہے وہ راوی کا اسناد کا ساخت ہونا ہے مطلب راوی کا ہونا ہے <clears throat> المراد بالسقط من الاسناد انقطاع سلسلة الاسناد بسقوط راو او اکثر عمدا من بعض الرواة او عن غير عمد من اول السند او من آخره او من اثنائه سقوطا ظاہرا او خفیہ کافی جامع تعریف ہے کہ مراد بسخت من الاسناد سے اسناد میں سقوط سے کیا مطلب ہے کہ انقطاع سلسلت الاسنادی صنعت کا سلسلہ منقطع ہو جانا سکوت راوی کسی ایک راوی کے ساتھ او اکثر یا زیادہ سے آمدن جان بوجھ کر ہو بعض بعض روات راویوں کی جانب سے او عن غیر آمدن یا بغیر آمد کے ہو من اول سندی یہ انقطاع اول سند میں سے ہو او من آخری یا آخری سند میں سے ہو او من اسنائی یا درمیان میں سے ہو سپوتن ایسا ساقط ہونا جو کہ ظاہری ہو یا خفی ہو تو کسی بھی اعتبار سے اگر صنعت کے اندر انقطاع آئے گا تو یہ صنعت جو ہے یہ حدیث جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہوگی کیونکہ اس صنعت کے اندر انقطاع آ گیا ہے انواع سخت سخت کی انواع <clears throat> تتنوع السقط من الاسناد بحسب ظهوره وخفائه الى نوعين هما متنوع ہے یعنی، ساقط ہونا یا گر جانا کسی راوی کا یہ یہ متنوع ہے اسناد کے اندر اپنے ظہور اور خفا کے اعتبار سے <clears throat> دو قسموں پر اور وہ دو قسمیں سخت ظاہر النوع من يشترك في معرفته الأئمة وغيرهم من المشتغلين بعلوم الحديث سے ظاہر وہ نوع ہے کہ تمام آئمہ حدیث اور ان کے علاوہ جو بھی مشتغلین ہیں علوم حدیث کے اندر وہ سارے کے سارے اس کی پہچان کے محتاج ہیں یا اس میں اس کی پہچان کے اندر مشترک ہیں یہ تو میں نے لفظی ترجمہ کر دیا مراد یہ کہ وہ سارے کے سارے اس کے پہچاننے کی طرف مجبور ہیں ان کو معلوم ہونا ہی پڑتا ہے کہ ظاہری سخت جو ہے وہ کیا ہے اور سب اس کے اندر مشترک ہیں سب کو معلوم ہوتی ہے یہ بات ویورف حاضر سخت من آدمی تلافی بین راوی و شیخی ہی اور پہچانا جاتا ہے اس قسم کے سخت کو گر جانے کو من آدمی تلافی بین راوی و شیخی ہی راوی اور اس کے استاد کے درمیان عدم ملاقات کی وجہ سے یہ سخت پہچان لیا جاتا ہے اما اب یہ عدم تلاقی کس طرح سے ممکن ہے اما لم یدرک آسرا نہیں بلکہ یورپ کی آ رہی ہے وجہ کہ کیسے پہچان لیا جاتا ہے اس بات کو یا تو راوی نے اپنے شیخ کا زمانہ ہی نہیں پایا ہوتا لم یدرک آسرا ہو نہیں پایا راوی نے آسرا ہو کی زمین شیخ کی طرف کہ اپنے شہر کا زمانہ ادرا کا آسرا ہو یا پھر اس نے اس کا زمانہ تو پایا لیکن نہ ہو لم یا لیکن ایسا موقع نہیں ملا کہ وہ راوی اپنے شہر سے مل مل پایا ہو اکٹھے وہ ہو پائے ہوں ولی ست لہو مین اور اس صورت میں کہ زمانہ تو ایک تھا لیکن ولیست لہو نہیں تھی راوی کے لیے شیخ کی طرف سے اجازت ولا وجادہ نہ اجازت تھی نہ وجادہ تھا ایک تو صورت یہ تھی کہ راوی ملا ہی نہیں زمانہ ہی وہ نہیں تھا ایک یہ کہ زمانہ تو تھا لیکن ملاقات نہ ہو پائی اور جب ملاقات نہ ہو پائی اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس شیخ نے اس راوی کو نہ اجازت اجازت دی نہ وجادہ دیا کہتے ہیں کہ شیخ جو ہے وہ اجازت دے دے اپنے زبان سے کہ میں اپنے اپنے زمانے کے تمام جو طالبان حدیث ہیں ان کو اپنی روایات کے بیان کرنے کی اجازت دیتا ہوں اب جب بھی ان کو میری روایات ملے میرے شاگردوں سے ملے کہیں سے بھی ملے تو میری طرف سے اجازت ہے کہ وہ اس روایت کو آگے بیان کر دیں تو اپنے فیض کو آگے پھیلانے کے لیے بڑھانے کے لیے بعض فیوخ جو ہے وہ ملے بغیر بھی اس امید پر کہ کبھی بھی کسی کو میری حدیث ملے گی تو اس کو آگے اجازت کرنے کی میں ابھی سے ہی آگے بیان کرنے کی اجازت اجازت دے دیتا ہوں اسے تو دیں اور مل کے دیں پھر تو خیر ویسے ہی ہے ہی ہے اور اسے کہتے ہیں کہ اگر اس شیخ کی لکھی ہوئی تصنیف کسی کو پہنچے تو شیخ کہہ دیتا ہے کہ میری لکھی ہوئی تصنیف کو پڑھنے کے بعد آپ کو اجازت ہے خود بخود کہ آپ آگے اس کو بیان کر دیں کیونکہ کسی حدیث کو ویسے بیان کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس طریقے سے بیان کرنا کہ میں نے اس سے سنی اس اس اس اس نے نے سے سے یعنی سلسلہ بنا کر بیان کرنا یہ نہیں بیان کر سکتے جب تک آپ کو وہ اس سلسلے سے حدیث ملے نا کسی بھی ہم درس نظامی کے سلسلے کو یا کسی بھی معتبر سلسلے کو کا اعتبار کرتے ہیں کہ جس میں حضور علیہ السلام سے حدیث چلتے چلتے چلتے سینہ بسینہ پہنچی اور آگے طالب علم کو منتقل ہوئی تو اس کے اندر جو ایک برکت ہوتی ہے اور ایک سلسلے کا جو نور ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں مل پاتا کہ وہ صرف کسی بھی کتب خانے سے جا کر لائبریری سے جا کر انٹرنیٹ سے کوئی حدیث لے لے اور اس کا مطالعہ کر لے تو اس میں یقیناً حدیث کا نور تو اس کو ملے گا لیکن اس سلسلے کا جو ایک نور ہے وہ نہیں مل پاتا اور وہ براہ اساتذہ اور شیوخ کے ہی راستے سے ملا کرتا ہے اور یہ ایک دینی علوم کا ایک قرہ امتیاز ہے خصوصاً احادیث کے علوم کا تو اس شیخ نے نہ اجازت دی نہ اجازہ دیا لذلك يحتاج الباحث في الاسانيد الى معرفه التاريخ الى معرفه تاريخ الرواه اسی وجہ سے بحث کرنے والے کو ضرورت ہے اسناد کے اندر بحث کرنے والے کو ضرورت ہے راویوں کے تاریخ کی معلومات کی معرفت کی لئے نو یہ تجمن و بیان و اس لیے کہ یہ تاریخیں جو ہیں یہ متضمن ہوتی ہیں <clears throat> اس لیے کہ یہ معرفت متضمن ہوگی ان کے پیدائش اور ان کی وفات کے بیان کو یہ جو تاریخ تاریخ کی معرفت ہے اس سے معلوم ہو جائے گا کہ ان کی راوی کی اور اس کے شیخ کی پیدائش اور اس کی وفات کی تاریخیں اور مقام کیا تھے تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ کیا ان کی ملاقات بھی ہوئی یا نہیں ہوئی تو بیچ میں اگر دو سو سال کا زمانہ آ رہا ہے تو ہم کیسے طے کر لیں گے کہ رابی نے شیخ سے ملاقات کی بیچ میں تو دو سو سال کا زمانہ ہے یا وہ رہتا تھا حجاز میں اور یہ رہتے تھے عراق میں اور کہیں ایسی کوئی تاریخ میں یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ انہوں نے سفر کیا ہو عراق سے حجاز کا یا کوفے سے دمشق کا تو ہم کیسے طے کر لیں گے یا خوراسان سے جو ہے وہ مدینے کا تو اس لیے یہ معلومات جو ہیں بتا دیتی ہیں کہ کیا یہ حدیث جو ہے اس کے اندر سکوت پایا جا رہا ہے یا نہیں وہ اوپات طلب ہی ارتحال اور ایسے ہی اگر زمانہ ایک مل جاتا ہے تو پھر ان کے حدیث کے طلب کرنے کے یعنی چاہنے کے اور شاگردی اختیار کرنے کے اوقات و ارتحال اور ان کے سفروں کے اوقات وغیرہ ذالک اور اس کے علاوہ بھی تو یہ سب چیزیں تاریخ کی مارکت سے معلوم ہو جاتی ہیں کہ اگر زمانہ ایک بھی تھا تو کیا ایسا تاریخ کی کتابوں میں معلوم ہوا کہ انہوں نے اسلام کے لیے سفر کیا وقت اصطلاح علماء الحدیث تسمیت سخت ظاہر بھی کی اسماء اور البتہ علماء حدیث نے اصطلاح طے کر دیا ہے اصطلاحی الفاظ استعمال کیے ہیں اعلیٰ تسمیت سخت ظاہری ظاہری سخت کے نام کے لیے بے کی اسماء چار اسماع کے ساتھ بے حق کی مکان سخت جگہ جگہ کے سکوت کے اعتبار سے یا عادت روات یا راویوں کے تعداد کے ثابت ہونے کے اعتبار سے الدین اسقاتو جنہوں نے اسقاط کیا ہے جنہوں نے اگلے راویوں کو گرایا ہے یا اسقاط ہوا ہے اور یہ جو نام ہیں یہ چار وہ ہیں المعلق المرسل المرزل المنقطع تو راویوں کے اعتبار سے کہ سکوت جو ہے وہ راوی کا سکوت کس طرح سے ہوا ہے کس مقام پہ ہوا ہے کتنے راوی ثابت ہوئے ہیں ان سب کا اعتبار کرتے ہوئے جو ہے وہ علماء اہل حدیث نے چار قسمیں بنائی ہیں معلق مرسل موزل منقطع <clears throat> دوسری قسم <clears throat> سخت خفی یہ تو تھا نا سخت ظاہر ظاہری اگر سکوت ہوگا نظر آئے گا دکھنے میں پتہ چلے گا تو یہ اس کی چار قسمیں لیکن اگر سکوت جو ہے وہ خفی ہو لا وہ اور اس کی پہچان نہیں ہوتی الاحمت الحزاق مگر ان ائمہ کو جو کہ بہت ماہر ہیں طرق الحدیث جو کہ مطلع ہیں بہت جان پر پہچان رکھتے ہیں احادیث کی کے اوپر الاسانید اور اسانید کی علتوں کے اندر ان کی مسائل کے اندر ولہو تسمیتانی اور ان کے لیے بھی اس میں دو قسمیں ہیں انہوں نے اس کو آگے دو قسموں میں نام دیا ہے بہما المدلسو نمبر ایک اور دوسری المرسر الخفیق بحث اور آپ کے لیے گفتگو کرنا اور بحث و تحفیظ کرنا ہے ان تمام ناموں کے اوپر استرتا جو کہ ہم نے چھ بیان کیے مفصل مخصل سواری آگے آنے والی بحثوں میں مستقل طور پر انواع سخت ظاہری اچھا جی جو ظاہری سقوط ہے اس کی جو انواع ہے پہلی پہلی قسم ہے المعلق تعریف اس کی لغت میں ہوا اسم مفعول من علق الشیء بشیء اس میں مفعول ہے علق سے معلق ہونا ایک چیز کا دوسری چیز کے اوپر رابطا ہو بھی یعنی اس نے اس کو اس کے ساتھ ملا دیا یا مربوط کر دیا رابطہ کر دیا ملانا رابطہ کرنا جوڑ دینا میں وہ معلقن اور اس نے اس چیز کو یعنی دوسری چیز کو معلق کر دیا جو پہلی اس کے اوپر ڈپینڈنٹ تو نہیں کہہ سکتے ایک دوسرے کا ایک دوسرے کے اوپر تعلق ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مضبوط کر دیا رسم یہ حاضر صنعت نام رکھا جاتا ہے ایسی صنعت کا معلق بے سبب من الجہت العلیا فقط فقت نام رکھا جاتا ہے صنعت کا معلق بے سبب اتفالی بجہ اس کے متصل ہونے کے من جہت العلیا علیا والی سمت سے صرف انتائی من جہت دنیا اور اس کے منقطع ہونے کو نچلی سمت سے حدیث کی دو ابھی آگے آ جائے گی کشی معلتی بس ہو جائے گی یہ چیز جیسے کہ معلق ہو چھت سے منہ بھی اور جیسی ابھی آگے پڑھیں گے آپ کو اس کی تعریف بہت آسانی سمجھ میں آ جائے گی اس طرح تعریف کریں دیکھ لیں ما حذف من مبدا اسناده راو فاكثر على التوالي اسلام میں کہتے ہیں کہ وہ روایت کے حذیفہ مبدا اسنادی کے حذف کر دیا گیا ہو اس کی اسناد کے شروع شروع میں ہی راوین ایک راوی کو فاکثر یا زیادہ کو عالت سوالی مسلسل پیدل اچھا اب تعریف کی آگے شرح خود بیان کر رہے ہیں وہ جو میں نے کہا تھا نا اوپر تعریف اس کی آگے اب شرح خود بیان کر رہے ہیں اس سے آپ کو اس تعریف کی دوبارہ سمجھ میں آئے گی پھر میں دوبارہ اوپر جا کے اس کو ایک بیان کروں گا آگے آئیے اس سندی سند کی ابتدا ہوا طرف ہل ادنا نا یہ اس کی ادنا طرف ہے جو من جہتی ہماری طرف سے ہوتی ہے سند کی ابتدا وہ اس کی ادنا طرف ہے اللہ من جہتی جو ہماری طرف سے ہماری جہت سے ہے اور وہ ہماری جہت کیا ہے وہ شیخ اور وہ وہ شیخ ہے جو کہ لکھ رہا ہے تو گویا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جب سند کی ابتدا ہم کسے کہتے ہیں جہاں سے ہم صنعت کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں ہم نے تو چلے بخاری شریف سے لی بخاری امام بخاری جب بیان کرتے ہیں تو امام بخاری والی سمت جو ہوگی یہ ابتدائی صنعت ہوگی ابتدائی صنعت آپ نے وہ نہیں کہہ دینا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو کو حضرت ابو نے آگے حضرت ابو سے نقل کیا امام مالک انہوں نے نے تابعی ایسے نہیں بیان کرنا وہ وہ انتہائی صنعت ہے ابتدائی صنعت جو ہے وہ ہماری جہد سے ہوگی ویوسما اول سند ایزن اور اسے اول سند بھی کہتے ہیں مبدا سند بھی کہتے ہیں اور اول سند بھی کہتے ہیں وسمی مبدا سندی اور اس کے مبدا سند کیوں کہا جاتا ہے لأننا اس لیے کہ ہم نبدا ابتدا کرتے ہیں قراءت الحدیث بھی حدیث کی قراءت کی یہاں سے کیونکہ ہم حدیث کی قراءت کی ابتدا اول سند سے کرتے ہیں امام بخاری سے شروع کرتے ہیں تو گویا کہ وہ ابتدا صنعت کہلائے گی okay. ہاں، تو اب اصطلاحی تاریخ کے پاس دوبارہ ما من مبدا ماں خطیفہ اکثر عادت کہ اس کی سند کی ابتدا میں سے کسی ایک یا زیادہ راوی کو پیدل پہ حذف کر دیا گیا ہو آخر سے نہیں ابتدا سے تو ابتدا سے امام بخاری کے بعد سے جو پہلا راوی ہوگا یا کسی بھی محدث کی طرف سے وہ اس کے گر جانے وہ راوی گرا ہوا اور حدیث بیان ہو رہی ہو صنعت کے ساتھ اس حدیث کو ہم معلق کہیں گے تو اسی لیے کہا انہوں نے اس سے بھی اوپر چلے جائیں لغت کی تعریف میں فسارا کا شعی المعلقی معاللہ کہ گویا کہ یہ شے جو ہے وہ معلق ہے لٹکی ہوئی ہے چھت سے یعنی چھت سے جو چیز معلق ہو کر لٹک کر ہمارے تک پہنچتی ہے وہ چھت سے تو ٹھیک ہے ہماری جانب سے اس کا انتظار ہے لٹکی ہوئی ہے من سوری اس کی من سوری ہی اس کی جو قسمیں ہیں اقسام ہیں معلق کی وہ کیا ہیں نمبر ایک حضف جمیع الاسناد ساری کی ساری ہی اس سند جو ہے وہ حذف کر دی گئی ہو محضوف ہو ثم یقال پھر یوں کہہ دیا جائے مثلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا حضور نے یوں فرمایا جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ حضور نے یوں فرمایا اب ساری صنعت منقطع ہے لیکن یوں بیان کر دی جائے حدیث اور اس میں ایک قسم یہ بھی ہے حضرت کر دی جائے الا صحابی مگر صحابی کو او الا صحابی و تابعی یا صرف صحابی اور تابعی جو ہیں وہ باقی رکھ دیے جائیں اور باقی ساری صنعت جو ہے وہ حضرت کر دیے جائے اب اس کی مثال معلق کی مثال ما اخرج البخاری فی مقدمہ بابی ما یذکر فی دی کہ ما اخرج جس کو امام بخاری رحم رحمت اللہ علیہ نے جس کی تقریر کی ہے اپنے فی مقدمہ بابی اپنے اس باب کے مقدمے میں باب کون سا ہے مایوس کا رفی الفصلی جو بیان کیا جاتا ہے فقر کے بارے میں رانوں کے بارے میں اس کے اندر ایک حدیث کو بیان کیا ہے اس اس, اس بات کے اندر اور وہ یہ ہے وقال ابو موسا امام ابو موسا نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ رخ بسائی ہی داخلہ کہ عثمان علیہ السلام نے اپنے دونوں اپنی اپنی دونوں گھٹنوں کو ڈھانک لیا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے فہذا حدیث معلق یہ حدیث معلق ہے لین البخاری اس لیے کہ امام بخاری نے حضف جمیع اسناد ہی اس حدیث کی تمام سندوں کو حذف کر دیا علت صحابی سوائے صحابی کے اور وہ ہے حضرت ابو موسا رضی اللہ عنہ وہ ابو موسا لشہری تو انہوں نے امام بخاری نے سیدھا حضرت ابو موسا اشعری سے روایت کر دی یوں نہیں کہا کہ انہوں نے ان سے روایت کی انہوں نے ان سے باقی ساری سند ہماری طرف سے حذف کر دی اچھا اس کا اس کا حکم کیا ہے معلق کا حکم الحدیث المعلق مردود حدیث معلق جو ہے یہ مردود ہے اردو والا مردود نہیں کہہ دینا قبول نہیں کی گئی رد کر, دی کر دیا جاتا ہے اس کو حکم لینے میں لینو فقد شرطا من شروط القبول اس لیے کہ یہ حدیث جو ہے یہ اپنی قبولیت کی شرائط میں سے ایک شخص کو مفقود پاتی ہے اس میں کمی ہے نہیں ہے اس کے اندر وہ اتصال السندی اور وہ صنعت کا متصل ہونا ہے وزاری کا رابن اور وہ صنعت کیا تھی وہ جو مفقود ہے وہ ایک راوی کا حضف ہونا ہے اکثر امین ہی اپنی اسناد کے اندر سے ایک یا ایک سے زیادہ کا ساتھ اس کے کہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے بحال ذالک الراوی پر اس معذوف راوی کے حال کا بھی علم نہیں یا تو ہونا کہ پتہ ہو ہمیں ویسے ہی جلدی میں یا اس وجہ سے حذف کر دی گئی ہو کہ بھئی یہ تو ایک معلوم رہا چیز ہے سب لوگوں کو اس کا پتہ ہی ہے بار بار مجھے لکھنی پڑ رہی ہے تو چلے اب میں سیدھا مساشری رضی اللہ عنہ سے لکھ دیتا ہوں باقی پہلے سے میں نے دو چار پانچ جگہ لکھی ہوئی ہے تو وہ بات نہیں کر رہے اس صورت میں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ باقی راوی کون ہے بیچ میں کون تھے کس کا کس کس کا انتظار ہوا ہے اور صرف حضرت ابو شریف سے اگر یہ حدیث لکھ دی جاتی تو پھر جو ہے وہ ایسی حدیث جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے ہے حکم المعلقات اب کہتے ہیں ایسی معلقات جو کے اندر اس کا حکم کیا ہے کیونکہ اس کو تو امام بخاری نے نکالا ہوا ہے حدیث کی تقریر کی ہوئی ہے بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے اب بخاری کے اندر حدیث ہو اور وہ صحیح نہ ہو بلکہ مردود حدیث میں ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا تو پھر صحیح ہے کے اندر کیا اعتبار ہوا پھر حکم کا حاضر حکم یہ والا حکم اور وہ کون سا حکم وہ ہوا ان المعلق مردود وہ یہ حکم کہ معلق مردود ہوتی ہے ہوا للحدیث حدیث المعلقی مطلقاً یہ مطلقاً حدیث معلق کا حکم ہے مطلقاً اگر کوئی پوچھے بغیر تفصیل بیان کیے کہ جی کیا حکم ہے تو ہم کہیں گے مردود لیکن ان وجید المعلق ٹھیک کتاب اگر ایسی کتاب میں معلق پائی جائے الزی صحت ہو جس کی صحت کا پورا التظام کیا جاتا ہو جیسے کہ وہ کتابیں صحیحین صحیح صحیح بخاری فہذا حکم خاص سن تو پھر ایسی موزل کے لیے حکم خاص ہوگا قد مر فی بحث صحیح جو کہ ہمارے پاس ہم جس پر ہم بحث کر چکے ہیں جو گزر چکے ہیں ہمارے سامنے سے صحیح کی بحث کے اندر بلا با سب تصویر بھی ہونا اور اس کو دوبارہ ذکر کر دینا یا دھیانی کرا دینا میں کوئی حج نہیں ہے اس جگہ پر نہ اور وہ یہ ہے کہ نمبر ایک ماں ذکیرہ جزمی کہ اگر تو صحیحین کے اندر جزم کے سیرے کے ساتھ کسی ذکر کیا جائے کسی روایت کو جیسے کہ قالا فوا بصحت ہی عن المضاف الی تو اس کا حکم اس حدیث کی صحت کے بارے میں ہے اپنے مضاف الی سے متعلق کے بارے میں کی طرف سے یعنی مضاف علیہ وہ ساری حدیث اور اسناد بنے گی تو اگر قالا کے ذریعے سے کوئی حدیث بیان کی جائے معروف کے سیرے کے ساتھ تو پھر وہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہوگی اگرچہ وہ بھی ہو ذکر اور وہ جس کو تمریز کے سیرے کے ساتھ بیان کیا گیا ہو جیسے کہ قیلا ذکر حکیہ کئی صفی حکم بصحتی یعنی مضافی لئی تو پھر اپنے لئی کے بارے میں وہ روایت صحیح کے حکم میں داخل نہیں ہے بل فیہی بل فیہی الصحیح والحسن والضعیف بلکہ پھر اس کے اندر تو صحیح حسن ضعیف باقی چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں لیکن لئی صحیح حدیث واحد لیکن اس کے اندر پھر بھی پھر بھی فیہی حدیث اس کے اندر حدیث واحد ضعیف یا زیادہ ضعیف حدیث نہیں ہو سکتی اگر بخاری شریف کے اندر ایسی حدیث بیان کی گئی ہے جو کہ قیلہ اور زکیلا کے سیزے کے ساتھ تمریض سے مراد آپ مرض لے لیں مرض یعنی کمزور کمزور سیزے کے ساتھ تمریض سے مراد یہاں پر کمزور کمزور سیروں کے ساتھ جب بھی حدیث بیان کی جائے گی لیکن حدیث بیان بخاری میں ہو رہی ہوگی تو وہ صحیح نہیں ہوگی بلکہ صحیح غیری ہو سکتی ہے حسن ہو سکتی ہے ضعیف ہو سکتی ہے لیکن نہیں سکی حدیث لیکن بہت زیادہ ضعیف نہیں ہوگی جس کو بالکل ہی مردود کہہ دیں وجود بھی بوجہ اس حدیث کے پائے جانے فی کتاب ایسی کتاب کے اندر المسمہ بستحی جس کو صحیح کہا جاتا ہے وطریق معرفت الصحیح من غیره والبحث عن اسناد عن اسناد هذا الحديث اور حدیث کی اور صحیح حدیث کی معرفت کا طریقہ اپنی غیر صحیح سے والبحث وہ وہ گفتگو ہوگی وہ بحث ہوگی عن اسناد هذا الحديث اس حدیث کے اسناد کے متعلق والحکم علیہ اور حکم لگے گا اس کے اوپر بما یلیق بھی جو اس کے لائق ہوگا جو شان ہوگی اس کی کیونکہ جو بھی حدیث امام بخاری صحیح میں نقل کریں گے اس کے اوپر پوری پہلے گفتگو وہ اپنی دوسری کتب میں کر چکے ہوں گے یا اسی حدیث میں بھی ہو چکی ہوگی تو اس لیے اگر وہ بیان کر دیتے ہیں تو ہم جنم کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس پر اس کی اسناد پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہوگی انہوں نے اس پر بحث کر لی ہوگی ان کو یقین ہو چکا ہے جبھی انہوں نے خالا کے ساتھ لکھا ہے تو وہ بالکل ہی صحیح ہے اور قلعہ کے ساتھ لکھا ہے تو صحیح کے اندر اقسام ہو سکتی ہیں وہ کون سی صحیح ہے لیکن جو ہے وہ حدیث حدیث واہی یعنی بالکل ہی ایسی حدیث جو کہ اتنی ضعیف ہو کہ جس کو قطان قبول نہ کیا جا سکے ایسی حدیث جو ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوگی اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ دکھنے میں معلق نظر آئے گی لیکن وہ حقیقت میں معلق نہیں ہوگی امام بخاری نے اس کو کسی اور وجہ سے کسی بھی وجہ سے یا کوئی بھی وجہ نہ ہو انہوں نے لکھ دیا ہوگا لیکن اس کی دوسری کہیں نہ کہیں ہمیں سندیں ملتی ہوں گی وہ معلق لکھنے میں ہو رہی ہوگی اصل میں اتنی نہیں ہوگی جی دوسری قسم لغت میں ہوا اس میں من بن بمانا اطلاف چھوڑ دینا کھلا چھوڑ دینا ان المرسلہ گویا کہ ارسال کرنے والا مرسل اس فائل کے کی کے ساتھ یہاں پر آپ گویا کہ جو ارسال کر رہا ہوتا ہے اطلق الاسناد وہ اسناد کو کھلا چھوڑ دیتا ہے بلن یقیز براون معروف اور معروف راوی کے ساتھ اس اسناد کو قید نہیں کرتا یہ تو لغوی تعریف اصطلاحی تعریف ہوا ما سقط من آخری اسناد ہی من بعدت من بعدت تابعی ہوا ما سقط من آخری اسناد ہی من بعدت تابعی یہ وہ روایت ہے کہ کا فائل من بنا لیں کہ وہ شاسک ہو جاتا ہے اس کی صنعت کے آخر میں سے کون جو کہ بادت تابعی تابعی کے بعد ہوتا ہے تابعی کے بعد یعنی اب یہاں پر آخری صنعت تقریباً آخری صنعت میں سے جو ہے وہ حضرت ہو رہا ہے رابی منقطع میں تو یہ تھا نا کہ شروع ابتدائی معلق میں ابتدائی صنعت میں سے رابی تھا اب مرسل کے اندر تقریباً آخری صنعت سے رابی جو ہے وہ منقطع ہو رہا ہے لیکن ہے وہ کہتے ہیں من وہ بعد تابعی جو کہ تابعی کے بعد ہو اور تابعی کے بعد کیا ہوگا وہ صحابی ہوگا اب شرح تعریف آئی ہے ای هو الحدیث اللذی یعنی یہ وہ حدیث ہے اللذی سقط من اثنادی کہ جس کی اسناد میں سے ساقط ہو کون الراوی ایک راوی بعد تابعی تابعی کے بعد واللذی بعد تابعی اور وہ شخص جو کہ تابعی کے بعد ہوگا هو صحابی رضی اللہ عنہ وہ صحابیوں میں سے کوئی ایک صحابی ہوگا وہ صحابی ہوگا وآخر الاسنادی هو طرفه صحابی اور اس صنعت کا آخر وہ وہ طرف ہوتی ہے کہ جس طرف میں صحابی موجود ہوتے ہیں جس طرف کے جس طرف میں صحابی ہو وہ صنعت کا آخر کہلاتا ہے کیونکہ اس کے بعد تو پھر یا صحابی سے روایت ہو جائے گی یا حضور سے روایت ہو جائے گی <coughs> سورت اس کی صورت کون سی ہے صورت ہو صورت ہو اور اس کی صورت یہ ہے کہ تابعی یوں کہہ دے سوا ان کا نہ کبیرن اس میں کوئی گنجائش کوئی وہ تقسیم نہیں برابر ہے کہ وہ وہ وہ صحابی جو جو ہے ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو چھوٹے بڑے سے مراد یعنی اعلیٰ درجے کا ہو علمی اعتبار سے بہت یا وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو قالا وہ یوں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور نے یوں فرمایا تابی کہہ رہا ہے حضور نے یوں فرمایا حالانکہ کی تعریف یہ ہے کہ جس نے حضور کو نہ دیکھا ہو صحابہ کو دیکھا ہو تو گویا کہ اس نے درمیان سے صحابی کی کا کو حضف کر دیا اور سیدھا حضور سے نقل کر دی اپنی روایت تو یوں وہ کہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضا او فعل قضا یا حضور نے یوں کیا او فعل حضرت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں کیا گیا بہاد ہی جی المرسل عند المحدثین یہ مرسل کی تمام صورتیں ہیں حدیث مرسل کی حدیث مرسل کی <clears throat> تمام صورتیں ہیں اس مثال ما اخرجه مسلم في صحيحه وہ روایت جس کی تخریج امام مسلم رحمة الله علينا نے اپنی مسلم کے اندر کتاب بیو کے اندر قال کہتے ہیں فرماتے ہیں وہ محمد بن رافع حدثنا حجين حدثنا الليس عن عقيل عن عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنه <clears throat> اب یہ ساری حدیث بیان فرمائی اور یوں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا حضور علیہ السلام نے بے مزابنہ سے درختوں کے اوپر پھل لگا ہوا ہو تو اسی لگے ہونے کی حالت میں بے کر دینا اس سے حضور نے ہمیں منع فرمایا اچھا اب اس میں <clears throat> جو آخری صحابی ہیں تابعی ہیں وہ ہیں سعید ابن المسیب یہ تابعی ہیں سعید ابن المسیب تابعی کبیر روا حاضل حدیث بیان کر رہے ہیں روایت کر رہے ہیں اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدون کرل تھا بین و بین نبی بغیر ذکر کیے واسطے کو جو کہ حضور اور ان کے درمیان ہے فقد جوان اسناد حضرت بس تحقیق انہوں نے ساکت کر دیا اسناد کو اس حدیث اس حدیث کی اسناد کو آخر حدیث سے وہ من بعد تابعی اور وہ, وہ, وہ آخر کیا ہے تابعی کے بعد وہ اقل حاضر سختی اور کم سے کم اس جو یہ اس کا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ یقون قد سخت صحابی ہاں۔ اقل حاضر سختی اور کم سے کم ثبوت اس مرسل حدیث کے اندر یہ ہے یقون قد سخت صحابی کہ صحابی مضبوط ہو یعنی صحابی ثابت ہو تابی نے براہ راست حضور سے نقل فرما دیا وہی اور پھر اس کا بھی استعمال ہے وہ تو عقل درجہ تھا نا کا کہ یوں ویحتمل لیکن استعمال یہ بھی ہے کہ سقوط ہو صحابی کے غیر کا بھی صحابی کے ساتھ کا تابعین جیسا کہ تابعی مثال کے طور پر یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ تبا تابعی براہ راست روایت کر دے تابعی بھی حذف اور صحابی بھی حذف تبا تابعی براہ راست یہ حدیث نقل کر دے کے حضور نہیں یوں فرمایا تو یہ مثال ہوگی مرسل کی لیکن یہ احتمال ہے اصل تعریف وہی ہے اچھا جی اب اس کی المرسل عند کو وہ حدیث جو کہ مرسل ہو وہ فقہ اور اصولین کے نزدیک وہ اس کا مرتبہ یا اس کی حیثیت کیا ہوگی ما ذكرته من سورة المرسل هو المرسل عند المحدثين جو میں نے مرسل کی صورت بیان کی ہے کہتے ہیں یہ وہ مرسل ہے جو کہ محدثین کے نزدیک ہے اما المرسل عند الفقهاء والاصولیین لیکن فقہا اور اصولیین کے نزدیک جو مرسل ہوگی وہ کیا ہوگی فعامن وہ تو اس سے بھی زیادہ عام ہے من ذالکہ اس سے بھی فائن دوں پس ان کے نزدیک ان کل منقطع مرسلون ان کے نزدیک تو ہر منقطع مرسل ہے اعلی وجہ نا باوجود اس بات کے کہ یہ انقطاع کسی بھی طریقے سے ہو لہذا مذہب الخطیب ایزن اور یہ خطیب بغدادی جو تھے ان کا بھی یہی مذہب ہے کہ انقطاع کیسا بھی ہو آخر سے ہو یا نہ ہو وہ بھی مرسل کہلائے گی لیکن یہ محدثین کے نزدیک نہیں فقہ اور رسولین کے نزدیک یہ تعریف ہو سکتی ہے اچھا حکم کیا ہے مرسل کا المرسل فی الاصلی ضعیف مردود لفقده شرطا من شروط المقبولی وهو اتصال السندی وللزہری لحال الرابل محضوف مرسل اصل کے اندر ضعیف ہے رد کی جانے والی ہے بوجہ نہ پائے جانے کے اس شرط کے جو کہ شروع مقبول کی شرائط میں سے ہیں اور وہ شرط کیا ہے وہ سند کا متصل ہونا ہے اور راوی کے راوی محضوف کے حال سے جہل ہے وہ جو سند متصل ہوئی ہے جو سند کا اتصال تھا وہ نہیں پایا گیا اور جب اتصال نہیں ہے اور بیچ میں وہ راوی مجھول ہے تو اس وجہ سے یہ مردود ہے یہ اختمال یہ المحضوف غیر صحابی اس احتمال کی وجہ سے کہ وہ جو محضوف جس کو آپ نے بیان کیا ہے ممکن وہ غیر صحابی ہو اگر تو یہ معلوم ہو کہ وہ آگے صحابی ہی معذوف ہوا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن احتمال تو رہ گیا نا بیچ میں کہ کیا پتہ صحابی معذوف نہ ہو کوئی اور بیچ میں معذوف ہو استعمال باقی الحال یا ان یکون ضائع اور اس حال کی وجہ سے اس حال کے اوپر جو ہے استعمال ہے اس بات کا کہ یہ حدیث جو ضعیف بن جائے العلماء من المحدثين وغيرهم اختلفوا في حکم المرسل لیکن جو محدثین ہیں انہوں نے مرسل کے حکم میں اختلاف کیا ہے اور اس سے حکم پکڑنے والے احتجاجی بھی اور اس سے حکم پکڑنے میں بھی اختلاف کیا ہے وہ اختلاف کیا ہے لأن هذا النوع من الانقطاع يختلف عن أي أي انقطاع آخر في السنة لأن وہ کہتے ہیں کہ هذا النوع من انقطاع انقطاع کی یہ قسم مختلف ہے عن أي انقطاع آخر کسی بھی ایسے انقطاع سے جو کہ مختلف ہو سند کے اندر یعنی ہر قسم کے انقطاع سے یہ انقطاع تو مختلف ہے کیوں لأن ساقط منه غالبا ما يكون صحابيا کیونکہ وہ جو ثابت ہو رہا ہے اس صنعت کے اندر عمومی طور پر غالب اعتبار سے یقون و وہ تو صحابی ہے بس صحابت عدول اور صحابہ تو سارے کے سارے عدول ہیں لاضم عدم معرفت ان کے معرفت کا عدم جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا ہے ان کی عدم معرفت نقصان نہیں پہنچاتی تو اگر تو غالب گمان ہو اس چیز کا کہ وہ صحابی ہی ثابت ہوئے ہیں سے تو پھر اگر تابعی براہ راست بھی حضور سے بیان کر دے اور صحابی کا ذکر نہ بھی کرے تو بھی ٹھیک ہونا چاہیے محدثین کا کے نزدیک یہ تعریف ہے اور حکم یہ ہے <clears throat> اقوال ممجماری ثلاثت اخبار ہی اب اب اب ان کو اکٹھا بیان کر رہے ہیں تین اقوال ہیں پہلا پہلا اخبار قول ہے ضعیف مردود کہ یہ ضعیف ہے مردود ہے لہٰذا آئندہ جمہور المحدثین یہ جمہور محدثین کے نزدیک ہے وہ کثیر من اصحاب الاصول والفقہاء اور اکثر فقہا اور اصولیوں کے درمیان درمی اصولیین کے درمیان بھی یہی قول ہے صحاب اور ان کی دلیل جو ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ جو محضوف راوی ہے اس کے حالت سے کا جہل ہے اس احتمال کی بنیاد پر کہ وہ صحابی کا غیر بھی ہو یعنی اگر صحابی نہ ہوا وہ جس کو کیا گیا ہے تو پھر ہمیں اس راوی کا کوئی پتا نہیں کہ وہ راوی کون ہے کس طرح سے ہے کیا پتا وہ صحابی نہ ہو کوئی اور ہو تو پھر ہم اس حدیث کو کیسے قبول کر لیں گے یہ ان کے نزدیک ہے جمہور محدثین اور اکثر سارے اصول کو کہا کے درمیان دوسرا قول کیا ہے صحیح یو تجربی صحیح ہے اور اس سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے عندل آئمہ سلاسہ کے نزدیک امام ابو حنیفہ امام مالک و احمد فی المشہور یعنی ان کی مشہور کتب کے امام احمد کے جو مشہور خطابہ ہے یا ان کے قول کے مطابق اور وطائف خط علماء اور علماء کے ایک گروہ بڑے گروہ کے نزدیک بھی ایسی ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ اس شرط کے ساتھ مرسلو المرسل سن کے مرسل جو ہے وہ سفا ہو ولا ولاسلو اللہ سکھاسن کہ اور وہ ارسال نہ کرے سکھا سے جس کو یہ مرسل ہونا چاہیے مرسل جس کو گرایا گیا ہے وہ بھی سکھا ہو اور جس سے وہ ارسال کر رہا ہے یعنی صحاب صحابی کے بعد وہ جو تابعی ہے وہ بھی سکھا ہو وہ ہوں اور ان کی دلیل یہ ہے ان تابعی یا کہ جو تابی فقہ ہوگا جو ارسال کر رہا ہے ارسال وہ کرتا ہے جو آگے والے ایک راوی کو حذف کر دے اور وہ تابعی ہوگا تابی نے صحابی کو حذف کر دیا اور براہ راست حضور سے روایت بیان کر دی تو صحابی جو یہ تابی جو ہے یہ مرسل ہو گیا اس نے ارسال کر دیا تو کہتے ہیں کہ جو مرسل ہے وہ سکا ہو اور جس کو گرایا گیا ہے وہ تو خیر ثقہ ہوگا ہی اگر وہ صحابی ہے پھر تو یقین حجت عمر ان کی دلیل یہ ہے ان تابعیہ کہ جو تابعی ہے جو کہ ثقہ ہے لا يستحل ان يقول نہیں حلال اس کے لیے کہ وہ یوں کہے یا گمان نہیں کیا جا سکتا اس کے بارے میں کہ وہ یوں کہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اذا سمعه من ثقه مگر یہ کہ جب کہ اس نے ثقہ سے سن نہ رکھا ہو ثقہ سے یہ بات معتبر نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی سے کسی ستا سے سنے آگے روایت بیان کر جی، مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں ارسال کیا گیا جی بالکل اور مرسل وہ ارسال کرنے والا ہو گیا تو بشرتی یقون المرسل ہی کہیں مرسل نہ کہیں بشرتی المرسل کہتی اس شرط کے ساتھ کہ وہ ارسال کرنے والا سپا ہوتی اور نہ ہی وہ ارسال کرے مگر ہی سے کرے خود بھی سکا ہے اور آگے جس سے ارسال کر رہا ہے جس صحابی سے یعنی اس صحابی کو حذف کر کے براہ راست گفتگو کر رہا ہے وہ بھی سکا ہو اور وہ تو سکا ہوگا ہی اگر وہ صحابی ہے اور اگر نہ بھی ہو تو چونکہ تابعی فقہ ہے تو اگر وہ یہ کہہ بھی دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسے یہ بیان نہیں کر رہا جب تک اس نے فقہ سے یہ بات سنی نہ ہو جیسا کہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ ہوں ان سے پتے کہ وہ یوں نہیں کہہ سکتا جب تک کہ اس نے کسی فقہ سے یوں نہ سنا ہو اور وہ فقہ آگے صحابی ہی ہوگا ظاہری بات ہے کہ جو یوں کہ میں نے حضور سے یوں سنا ہے وہ تو صحابی ہوگا جس نے حضور سے سن لیا وہ تو صحابی ہی ہے اب اگر تابعی کہتا ہے کہ حضور نے یوں فرمایا یا حضور سے میں نے یہ سنا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ درمیان میں صحابی ہی کو حذف کر رہا ہے کیونکہ براہ راست کو تابعی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے حضور سے سنا تو معلوم ہوا کہ یہ دوسرا اصول کہ اگر وہ تابعی کتا ہے تو پھر اس کی روایت کا اعتبار کر لیا جائے گا تیسری قبول بشروط شروط کے ساتھ یہ بات قبول ہوگی بشروط یہ حدیث صحیح ہوگی شروط کے ساتھ واضح شافعی اور یہ امام شافی کے نزدیک ہے بعض اہل علم اور بعض اہل علم کے نزدیک اور وہ شروع وہی ہوگی میرے خیال سے جو کہ انہوں نے بیان کی ہے کہ اگر وہ سفا ہے تو وہ اعتبار کرنے لیکن آگے وہ شروع پھر بھی نہیں آگے تو ارباطل اور وہ چار شروع ہیں سلاست الفر راوی چار تو راویوں میں ہوگی پھر راب المرسل وہ راوی جو ارسال کر رہا ہے حدیث المرسل اور ایک اس حدیث کے اندر جو کہ مرسل بیان کی گئی حدیث وغیرہ کا حاضر شروط اور ہم پیش کرتے ہیں آپ کو یہ شرائط یقون المرسل من کبار تابعین مرسل جو ہے وہ کبار تابعین میں سے ہو نمبر دو اذا سما من ارسل عنہ سما ثقتن و اذا سما من ارسل عنہ اور جب وہ نام لے اس کا کہ جس نے اس کہ جس کے جس کو اس نے گرا دیا ہے ارسلہ جس کو اس نے خالی چھوڑ دیا ہے یعنی وہ صحابی جس کو حذف کیا ہے جب وہ اس کا نام لے کیونکہ ابھی تو اس نے حدیث بیان کرتے ہوئے نام نہیں لیا لیکن اگر کوئی پوچھا یہاں پر ایک ایک, ایک, ایک راوی کو حضف کر دیا ہے تو جب وہ کہے کہ ہاں میں بتاتا ہوں اس کا یہ نام ہے سما سما من پتن جب وہ نام لے اس کا جس کا اس نے ارسال کیا ہے تو نام لے سکا کا عن راوی یعنی جب سوال کیا جائے اس سے راوی کے نام کے بارے میں وہ راوی کے اس نے اس راوی کو حذف کر دیا فَإِنَّهُ يَذْكُرُ اسْمَ شَخْصٍ پس وہ نام لے اس کا ایسے شخص کا صفت جو کہ صفح ہو وَإِذَا شَارَكَهُ الْحُفَّاظُ الْمَأْمُونُ تی شخص وَإِذَا شَارَكَهُ الْحُفَّاظُ الْمَأْمُونُ لَمْ يُخَالِفُهُ اور جب اس حدیث کے اندر شریک ہوں وہ حفاظ جو کہ مأمونون ہوں جو کہ بہت ہی محفوظ کیے گئے ہوں اس طرح کی غلطیوں سے پاک ہوں لم یو خالف اس حدیث کو جب وہ بیان کریں وہ بھی اس حدیث کے اندر شریک ہوں آگے کسی سند میں جا کر تو لم خالف تو وہ اس حدیث کی مخالفت نہ کریں راوی المرسلہ یعنی وہ راوی جو کہ ارسال کر رہا ہے اس طور سے اشارہ کا ربات ضابطون کہ جب وہ راوی جو ضابط ہیں بہت ان کا ضبط عمدہ ہے تمام اعتبار سے وہ شرائط پر پورا کرتے ہیں جب وہ بھی اس حدیث میں مشارکت کریں یو اعلیٰ روایت ہی تو وہ اس روایت کی موافقت کریں یہ نہ ہو کہ وہ ایک اور روایت میں لے آئیں جو اس سے زیادہ یا اس جتنے ضبط کے اندر کمال رکھتے ہوں فقہ ہوں اور وہ ایسی روایت میں آئیں جو اس روایت کے مخالف آ جائے تو پھر اب پریشانی ہو جائے گی کہ یہاں تو ایک راوی سخت تھا اس سپوت کی وجہ سے کہیں اس روایت کے اندر کوئی کمی بیشی تو نہیں ہوگی کیونکہ اور راوی جو ہے وہ تو اس حدیث کے مخالف حدیث بیان کر رہے ہیں یا ایسی حدیث بیان کر رہے ہیں جو اس معنی میں نہیں آ رہی جی۔ دونوں ضابط دونوں ضابط ہوں تو اگر اس مرسل اور شارک کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا مرسل ارسال کر کے کوئی حدیث بیان کرتا ہے اور جو شارق ہے یعنی جو اس حدیث میں اور بھی کوئی اور اس حدیث کو بیان کرتا ہے وہ اسی حدیث کو کسی اور طریقے سے بیان کرتا ہے اور طریقے سے نہیں یہ حدیث ہی اور مانا دینے لگتی ہے اب پریشانی آ جائے گی کہ یہ حدیث اور ان کے ان کے درمیان آپس میں کوئی ان کو جمع کرنا بھی ممکن نہ ہو رہا ہو تو اب اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ شرط نہیں پائے گی تو ہم اس شرط کی وجہ سے اس حدیث کو کا اعتبار نہیں کریں گے اس مرسل حدیث کا اس مرسل حدیث کا اقدار نہیں کریں گے چوتھی شرط شروع کی سلاستی واحد و مما یلیہ کہ کوئی ایک جو ہے اینزمہ واحد کوئی ایک جو ہے وہ مل رہی ہو الہ حاضر شروع کی سلاست ان, ان تین شروطوں شرائط میں سے کوئی ایک شرط پائی جا رہی ہو مما یلیہ جو بھی آگے آ رہی ہیں نمبر ایک ایوہ والحدیث من وجہ آخر مسندن کہ اسی حدیث کو کسی دوسرے مقام پر مسندن ذکر کیا گیا ہو وہی بات ہے کہ وہ جو انقطاع تھا بیچ میں یا ارسال تھا وہ ختم ہو گیا ہو کہیں اور ہمیں مل جائے ایک یا یہ پائی جائے یا یہ ہو ایوروا من وجه آخر مرسلا ارسله ارسله من اخذ العلم عن غیر رجال المرسل الاولی ایوروا من وجه آخر ایک اور طریقے سے ایک اور طرق, طرق جو روایات ہیں ان میں سے کسی اور طریقے سے بیان کیا گیا ہو مرسلن ہو ارسلہ من اس آدمی نے ارسال کیا ہو اس حدیث کا اخذ العلم جس نے علم حاصل کیا عن غیر رجال المرسل الاولی پہلے مرسل کے لوگوں کے علاوہ سے علم حاصل کیا ہو اب اگر نہیں سمجھ میں آئی تو کتاب کو چھوڑ دے مجھ سے سن لیں یہی حدیث مرسل بیان کی ہو لیکن دوسری صنعت کے ساتھ اور دوسری صنعت کے اندر جو راوی ہیں جنہوں نے اپنے اپنے شیخ سے یہ حدیث دی ہے وہ اس سے مختلف ہوں تو ہم کہیں گے کہ بھئی واقعی انہوں نے بھی اس کو مرسل بیان کیا ہے اور دوسری وہ مختلف روایت ہے اس کے علوم حاصل کرنے والے اپنے شیخ شیوخ سے جو راوی ہیں وہ بھی مختلف ہیں تو دونوں مرسل بیان کر رہے ہیں تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی غلط ہوں اور وہ بھی غلط ہوں یہ بھی غیر سکھا ہوں وہ بھی غیر سکھا ہوں تو ایک دوسری وجہ سے ایک اور یوں یوں سمجھ لیں کہ ایک مرسل حدیث کو دوسری مرسل حدیث مل جائے حدیث نہیں لیکن آسانی جو ہے وہ ارسال کے اعتبار سے دوسری مرسل طرف جو ہے وہ مل جائے نمبر جی او وا قول صحابی یا پھر یہ حدیث جو ہے وہ صحابی کے قول کے موافق بھی ہو رہی ہو آپ نے ارسال تو کر دیا لیکن کسی دوسرے مقام پر ایک صحابی کا بھی قول یوں ہی ہو تو ہم کہیں گے ہاں بھائی صحابی بھی یوں ہی فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس ارسال سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو رہا حدیث تو وہی ہے او یفتی بمقتضا اکثر اہل علم کہ اکثر اہل علم نے اس کے مقتضا کے اوپر فتوا دیا ہو اس حدیث کو سامنے رکھ کر جو نتائج نکل رہے ہوں گے اگر اس نتائج پر اکثر اہل علم کا فتوا ہے کہ ہاں بھی یوں کرنے سے یوں ہوگا یہ یعنی دلیل پکڑی ہوئی ہے گویا کہ یوں سمجھ میں آپ نے اس حدیث سے اکثر اہل علم نے تو پھر اس حدیث مرسل کا ہم اعتبار کر لیں گے کیونکہ اہل علم نے اگر اس حدیث کا اعتبار کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ذخیرہ احادیث میں کہیں نہ کہیں سے یہ حدیث ملی ہے یا کہیں سے مراوی ملا ہے یا کوئی دلیل ہے ان کے پاس مضبوط جس کی بنا پر انہوں نے یہ اصول وضع کیے ہیں اور اس سے انہوں نے فتوا دیا ہوا ہے اس کے اوپر فیضا صحاب حاضر حاضی شروع بس جب یہ ساری شروع پائی جائیں گی تبین صحت صحت مخرج المرسلی تو مرسل کا کے مخرج کی صحت جو ہے وہ واضح ہو گئی ہو جائے گی وما آزاد اور وہ جو اس کے اس جیسی اور ہیں وہ صحیحان اور وہ اور وہ دونوں صحیح ہیں اس کا کیا مطلب ہوا یہ تسمیہ کا سیغہ کیوں لائیں دیکھیں اس عبارت کو دیکھیے وہ صحیحان سے کیا مراد لیا مرادیا تحققت بھی شروع جب یہ ساری ساری شروع جو ہیں وہ متحقق ہو گئیں تبینا واضح ہو گیا کیا چیز صحت مخرج مرسل مرسل کا مخرج وما اور وہ تمام آزاد ہو جو اس کو تقویت دیتے ہیں یعنی دوسری سے کیا مراد ہے شاہی خان اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا جی جی جی جی اگر وہ دوسری بھی صحیح ہے اور وہ اس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ صحت مل رہی ہے پانا ہوما سہیان اور یہ بھی معلوم ہوگی کہ دونوں تو یہ معلوم ہو جائے گی بات کہ دونوں صحیح ہیں ٹھیک ہو گیا کہ اگر لو آرز ہوما حدیث ان صحیح ہوں من طریق واحد رجحنا ہوما علیہ بتعدد الطرقی اذا تعذر الجمع بینہما اب اگر لو آرز ہوما حدیث ان صحیح اگر ایک بھی حدیث عارض ہو جائے گی ان کے من طریق واحد یعنی کسی ایک بھی طریقے سے رجحنا ہما تو ہم ان دونوں کو راجح قرار دے دیں گے اس ایک حدیث صحیح پر تعدد ترقی بوجہ تعدد ترق کے اضاطاز جمع بینا ہما جب ان دونوں کے درمیان جمع, جمع ہونا جو ہے وہ متاثر ہو جائے گا مرسل کو تقویت ملی ایک اور مرسل کے ساتھ یا کسی اور طریقے کے ساتھ اور وہ اس کے اندر رجا رجوح جو ہے وہ بڑھ گئی تو اب ہم کیا کریں گے کہ اگر کوئی حدیث ایک صحیح ملی جو اس کے مخالف کی ہوگی تو ہم اس مرسل کا اعتبار زیادہ کر لیں گے کیونکہ اس کو ہمیں ایک اور وجہ سے بھی تصویر ملی ہوئی ہے اچھا ہاں، ويمكن توضيح هذه الأمور اور ان امور کی وضاحت ممکن ہے التي ينبغي أن ينضم واحد منها إلى الشروط الثلاثة السابقة لبايعي جب کوئی ایک حدیث مرسل جو ہے وہ مل جاتی ہے ان تین شروع کے ساتھ ان تین رائٹ اپنے اپنے پاس لے لیتی ہے اپنے اندر جمع کر لیتی ہے انضمام ہو جاتا ہے اس کا تو اب اس اس طرح کی مرسل روایت کی وضاحت جو ہے وہ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں ہاں، نمبر ایک کیا ہے الف حدیث المرسل حدیث المسند صحیح ایک حدیث مرسل ملی اور اس مرسل حدیث کے مطابق ہمیں ایک حدیث مسند بھی مل گئی تو کیا ہوا کہ اس کو بھی ہم صحیح کا درجہ دے دیں گے با حدیث مرسل جمع حدیث مرسل یہ صحیح کے برابر یہ بھی ہو گئی کہ دوسری تقویت دینے والی حدیث جو ہے وہ مر... وہ بھی مرسل ملی وہ مسند نہیں ملی اور جین حدیث مرسل قول صحابی حدیث تو مرسل تھی لیکن آگے ہمیں کہیں صحابی کا کوئی قول مل گیا جو کہ قول صحابی ہے اس کو بھی ہم نے تقویت کی وجہ سے صحیح کہہ دیا اور نمبر دال حدیث مرسل جمع فتویٰ اکثر العلماء یہ بھی صحیح ہوگی اچھا جی نمبر سات مرسل صحابی صحابی کی مرسلات <clears throat> وہ کیا ہوں گی یہ تو سیمت تابعی کی مرسل ہوگی ہوا ما اخبرہ بھی صحابی ہو اچھا ٹھیک ہے جی آپ ہم ختم کرتے ہیں سبق اپنا کیونکہ آگے سبق ہے آپ کا خیر یہ سبق بھی ہمارا تقریباً ختم ہی ہے کل انشاءاللہ ہم یہیں سے مسل صحابی سے پڑھیں گے کوئی بات رہ گئی ہو پوچھنے والی دیکھ لیجئے گا سبق کے بعد مطالعہ بھی کر لیجئے گا اور انشاءاللہ پھر اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے السلام علیکم و اللہ